حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی والی نظر پوری نہیں کرنے چاہیے ایسی نظر کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پینسٹھ